اللہ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 الرحمن الرحیم قیام اللیل میں پڑھے گئے نویں پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں پارے کی پہلی آیت یوں ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ملا عربی میں ملا یم لو کا مطلب ہوتا ہے ٹو فل بھرنا اور ملا کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ خلا ہے ملا کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور خلا کہتے ہیں جو خالی ہو یہاں ملا جماعت کے معنی میں ہے کون سی جماعت جس جماعت کے افراد کے پاس دولت کی ریل پیل ہو دولت بھری ہوئی ہو تو ایسی جماعت کو ملا کہا جاتا ہے جس جماعت کے تمام افراد کافی پیسے والے ہوں جن کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو ایسی جماعت کو ملا کہا جاتا ہے ملا کے مفہوم میں ایک اور بھی چیز داخل ہے دولت کی ریل پیل تو ہو ہی ساتھ ساتھ اچھے اچھے پوسٹ پر بھی لوگ ہوں اقتدار کی بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گویا ملا کی حقیقت میں دولت اور اقتدار دونوں آ گئے اور یہ دونوں چیزیں دولت اور اقتدار دولت اور جاہ یہ انسان کے اندر بڑائی کی نفسیات پیدا کر دیتی اور جب انسان کے اندر بڑائی کی نفسیات پیدا ہو جائے تو پھر وہ حق کو بے وقات سمجھنے لگتا ہے آدمی بولتا ہم میں یہ ہم اور میں یہ استقبار اور بڑائی ہی کا ایک مظہر ہے اب آئے کریمہ کو دیکھیے قال ملوین تک برو کہا اس جماعت نے جس جماعت نے تکبر کیا بڑے بنے گویا دولت اور اقتدار کی نفسیات نے ان کا دماغ خراب کر دیا اور یہ حق کو بے وقات سمجھنے لگے گویا دولت اور یہ اقتدار یہ استقبار کا سبب ہے تکبر کا سبب ہے کیا کہا انہوں نے تکبر میں آ کر کہا کہ اے شعیب وقت کے نبی سے کہ تیرے سامنے دو ہی باتیں ہیں دونوں باتوں میں سے ایک بات بالکل لابدی اور ناگزیر ہے یا تو تو ہماری ملت میں واپس آ جا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ورنہ ہم تجھ کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا دو باتوں میں سے ایک بات تو ناگزیر ہے یا تو تم اپنی ملت سے روگردانی کر لو توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اختیار کر لو اگر ایسا نہیں کرتے ہماری ملت میں نہیں آتے تو ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال باہر کریں گے ان کی اس بات سے ان کے اس کال سے کیا معلوم ہوا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو جبرن اپنے دین میں داخل کر لیں گویا کہ مشرقین کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا دھرم لوگوں کا دین جبرن بدل دو اسلام کا خلاف بل اسلام کا مزاج بالکل اس کے خلاف ہے وہ جبرن کسی کو دین بدلنے کے لیے نہیں کہتا کسی کو دین بدلنے پر مجبور نہیں کرتا میں نے بتایا تھا کہ ایمان کا دین کا مذہب کا تعلق دل سے ہوتا ہے بدن کو تو تلوار سے مفتو کیا جا سکتا ہے مگر دل کو کون سی تلوار مفتو کرے گی دل تو دلیل سے مانا کرتے ہیں دل تلوار کے سامنے مفتو نہیں ہوتے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے مذہب کو اپنے دین کو اپنے دھرم کو باطل سمجھتا ہے کہ اس دین کے اندر کچھ نہیں ہے اس مذہب کے اندر کچھ نہیں ہے یہ مذہب باطل ہے اور وہ اپنے اس دھرم سے اپنے اس مذہب سے اپنے اس دین سے وابستہ رہنا نہیں چاہتا بلکہ دوسرا دین اختیار کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو تبدیل مذہب سے روکا جائے گا کہ نہیں چاہے تیرا مذہب باطل ہی کیوں نہ ہو تو اسی سے وابستہ رہے اپنے دین کو تبدیل مت کرنا اگر ایسا ہے تو پھر انسان کے ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی جو انسان کا فطری حق ہے پہلی بات تو یہ اگر اسے دوسرے مذہب میں جانے سے روک دیا جائے جبکہ وہ اپنے دین کو اپنے مذہب کو باتی سمجھتا ہے تو پھر ضمیر کی آزادی کا کیا مطلب ہے ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی جو انسان کا فطری حق ہے یہ فطری حق صرف اسلام دیتا ہے فمن ہم من آمنا ومن من کفر جو آدمی چاہے ایمان لائے جو آدمی چاہے کفر کرے ضمیر کی آزادی تو اسلام دیتا ہے اگر کوئی مذہب جبرن کسی کو اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے کہے تو سمجھو وہ مذہب درست نہیں ہے کیونکہ وہ مذہب انسان کے ضمیر کی آزادی کو متاثر کر رہا ہے انسان کا جو فطری حق ہے اس فطری حق سے اسے محروم کر رہا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ انسان کو کسی موقف کے اوپر جمے رہنے کے لیے مجبور کرنا اس کے اوپر جبر کرنا یہ عقل کی ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے کوئی وزن نہیں رکھتا آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہی بڑے لوگ یہ کرسیوں والے یہ اقتدار والے یہ دولت والے کہنے لگے لئی تباہ تم شعیب اگر تم شعیب کی بات مان لو گے اس نبی کے کہنے پر چلنے لگو گے تو تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کے خطرناک مرض میں مبتلا تھی شرک کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک مرض بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام منع کرتے تھے کہ اگر پیسہ پورا لے رہے ہو تو تول اور ناپ پورا دو یہ تو ظلم ہے کہ پیسہ پورا لو تول اور ناپ کم دو تو یہ بڑے لوگ کہنے لگے لہن نہیں تباہ تم شعیب اللہ خاصر دیکھو اگر تم شعیب کی بات مان لو گے ارے اس رات و تسلیم تو گھاٹا ہونے ہی والا ہے تمہارا تم فائدے میں نہیں رہو گے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ان کا یہ قول بتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے دنیا پرستوں کا ہوس پرستوں کا زر پرستوں کا یہ خیال رہا ہے کہ اگر اخلاق اور دیانت کے تقاضوں کو برتا گیا اخلاق اور دیانت کے اصولوں کی پابندی کی گئی تو ہمیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا اس لیے کہ تجارت بغیر درو گوئی کے بغیر فریب کے بغیر دھوکے کے بغیر جھوٹ کے چل نہیں سکتی تجارت کو اگر فروغ دینا تو جھوٹ بولو تجارت کو اگر فروغ دینا ہے تو دھوکہ دو راست بازی سے نیکوکاری سے کسی شخص کی تجارت پھلنے پھولنے والی نہیں ہے اور آج دیکھیے زر پرستوں اور دولت پرستوں کا یہی اصول ہے یہی ضابطہ ہے یہ ضابطہ یہ اصول اور یہ نفسیات کچھ نئے نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے کہ اگر تجارت میں سچائی برتو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تجارت کو فروغ کم ملے گا جب جھوٹ بولو گے دھوکہ دو گے پیسہ پورا لے گا اس کی اجازت ہے لیکن بھائی پاس پڑوس اور رشتے دار اور اقربا کو بھی تو دیکھ لو آگے کہ وہ پریشان ہاتھ ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے آئے کریم آئے مما ار وسلنا فیری نبی يضرعون ثم بدلنا مکان سید الحسن بتایا گیا کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی باتوں کو رد کر دیتی ہے ہدایت کی باتوں کو مانتی نہیں تو ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہلکے پھلکے عذابات پہلے نازل فرماتا ہے جیسے سیلاب یہ ہلکا پھلکا عذاب ہے قحط سالی ہلکا پھلکا عذاب ہے مہنگائی اسکائی راکٹ ہو جائے بہت بڑھ جائے یہ ہلکے پھلکے عذابات ہیں جب کوئی قوم مجموعی طور پر پیغمبروں کی ہدایت سے انکار کر دے تو اس کے اوپر پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذابات جیسے مہنگائی کا بہت بڑھ جانا جگہ جگہ فساد کا ہونا قحط سالی ہونا سیلاب کا آنا جس کو باسا اور ذرا سے تعبیر کیا گیا ہے وما ارسلنا فی قریت من نبی ذرائی چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں ان کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے عذابات کے نزول کے بعد جب قوم کوئی اثر نہیں لیتی اور اپنی روش نہیں بدلتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ایک اور طریقے کی آزمائش کرتا ہے انہیں ایک اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے وہ امتحان ہے اس قوم کو خوشحالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے سم بدلنا مکان سید الحسن پہلے برے حال میں تھے اب اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا جاتا ہے اچھی اچھی نوکریوں میں لوگ چلے جاتے ہیں اچھی اچھی پوسٹوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں دکان بہت اچھی چلنے لگتی ہے زمینیں باغات پھل پھول غلہ بہت زیادہ اگانے لگتے ہیں یعنی قوم پوری طرح خوشحال ہو جاتی ہے مادی ترقی اور افرادی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر کہنے لگتے ہیں ارے ہم لوگ تو اس سے پہلے بڑی بری حالت میں تھے کہ سالی ہو رہی تھی سیلاب آ رہے تھے جگہ جگہ دنگے فساد ہو رہے تھے جس سے ہماری جانوں کو خطرہ تھا ہمارے مالوں کو خطرہ تھا لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دیکھو اب کیسی وہ بری حالت اچھی حالت میں تبدیل ہو گئی ہے اس کا مطلب وہ عذاب نہیں تھا بلکہ ایسے عذابات ایسی چیزیں یہ تو ہمارے آبا و آزداد کے اوپر بھی آتے رہتے تھے یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ایسا تو ہوتا رہتا ہے کبھی خوشی کبھی غم ایسا ہوتا رہتا ہے تو ہمارے آبا و آزداد کے اوپر اس طریقے کی جو بلائیں آئیں جو مصیبتیں آئیں یہ مصیبتیں یہ زمانے کے انقلابات تھے کبھی آدمی خوشحالی میں رہتا ہے کبھی بدحالی میں رہتا ہے اور ان عذابات کی یہ تعویل کر کے اپنے میں خوب مگن ہو جاتے ہیں اچانک اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور صفحہ ہستی سے ان کو ہر سے غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں تو جب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئیں تو سمجھو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے ہم کو چاہیے کہ اپنی روش بدل لیں اور جب اللہ بدحالی کے بعد مادی ترقی خوشحالی اور افرادی قوت عطا کرے تو بھی سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو ہم کو اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے اپنی روش بدل لینی چاہیے اس لیے کہ یہ خوشحالی بھی ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے بندوں کے لیے ایک طریقے کا امتحان ہے بندوں کے لیے اگر ہم اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے تو اچانک اللہ کا عذاب آ کر کے ہمیں سفر ہستی سے ہر پہ غلط کی طرح مٹا دے گا ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ یہ جو عذابات آتے ہیں نا اس میں اچھے لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور برے لوگ تو لپیٹ میں آتے ہی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جب عذاب ہے تو یہ برے لوگوں پر آنا چاہیے یہ اچھے لوگ اس کی لپیٹ میں کیوں آ جاتے ہیں ذرا اس پوائنٹ پر اس زاویے سے بھی غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کی عذاب آیا اس میں اللہ کے نافرمانوں کو بھی دکانیں جل گئی اللہ کے فرما بردانوں کو بھی دکانیں متاثر ہو گئی اللہ کے نافرمانوں کو بھی کھیت تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ کے فرما برداروں کے کھیت بھی تباہ و برباد ہو گئے عذاب آیا تو عذاب نے فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کے ساتھ ایک سلوک کیا ایسا کیوں ہے کہتے بظاہر ایسا تو لگتا ہے کہ دونوں عذاب کی لپیٹ میں آئے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ کے فرما برداروں کا معاملہ اور اللہ کے نافرمانوں کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے اللہ فرمانا لال لحم رہ جب یہ عذاب آتا ہے تو جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ گری کرنے لگتے ہیں رونے گر گرانے لگتے ہیں کہنے لگتے ہیں اللہ لگتا ہے ہم سے کوئی بھاری غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آداب دوسروں پر بھی آیا اور اس عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی آ گئے اللہ ہم ان کوتاوں سے ان سستیوں سے ان کاہلیوں سے اور ان خطاؤں سے معافی چاہتے ہیں تو دیکھو عذاب آنے کے بعد نتیجہ مختلف ہوا اللہ کے فرما برداروں کے دلوں میں تجرب پیدا ہوا اور اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی یہ ان کے لیے فائدے مند ہوا اور اللہ کے جو نافرمان تھے اگر انہوں نے اپنی روش سے کنارہ کشی اختیار کر لی اپنی روش سے ہٹ گئے تب تو ان کے حق میں بہتر اور اگر اسی روش پر جمے رہے جو رفتار بے ڈھنگی پہلے تھی اسی بے ڈھنگی رفتار پر اب بھی جمے رہے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ان کے اوپر تام ہو جاتی ہے اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کی پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے فرما برداروں نافرمانوں دونوں کو یکساں طور پر متاثر کرتا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں کے معاملے مختلف ہو جاتے ہیں ایک کا بھلا ہو جاتا ہے اور ایک کا برا ہو جاتا ہے عذاب آنے کے بعد اللہ کے جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تجرب پیدا ہو جاتا ہے اپنی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں یہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے مومنوں کا اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں چونکانے کے لیے آدابات بھیجے تھے نہیں سدھرے تم اب تم کو زمین سے نیس سنابود کر دیا جائے گا اس کے بعد بتایا گیا کہ اصل چیز روپیہ پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اگر یہ ایمان والے یہ تقوی والے ہو جائیں اس بستی میں موجود بستی والے ایمان والے ہو جائیں اور تقوی والے ہو جائیں تو ان کے تقوا اور ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا برکت نہیں برکتوں براکات جو برکت کی جگہ ہے براکات زمین سے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پیسہ اصل نہیں ہے کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہو لیکن اللہ اسے استعمال کی توفیق نہ دے تو ان کروڑوں روپے کا کیا فائدہ ہے لیکن اگر اللہ کسی کو دس روپیہ دے قلیل مقدار میں پونجی دے پیسہ دے لیکن اس کے اندر برکت پیدا کر دے تو یہ اصل ہے اصل روپیہ پیسہ نہیں ہے اصل چیز ہے روپیہ پیسہ کے اندر برکت اولاد زیادہ ہونا یہ اصل نہیں ہے بلکہ اولاد کے اندر برکت ہو برکت کیا ہے اولاد نیک ہو برکت کسے کہتے ہیں برکت کی حقیقت میں دو باتیں داخل ہیں ایک تو بڑھوتری اور دوسرے دوام مسلسل بڑھوتری دو چیزیں ہو گئی ایک ہے نعمت میں اضافہ اور دوسرا مفہوم یہ اضافہ مسلسل ہو اسی وجہ سے ہم کیا دعا مانگتے ہر نماز میں درود شریف میں درود شریف میں پہلے اللہ صلی ہے اور دوسرے میں اللہ بارک ہے اے اللہ برکت دے کس کو آل محمد کو برکت دے جیسے تو نے آل ابراہیم کے اوپر برکتیں نازل فرمائی تھی کیا مطلب ہے اس کا کہ آل محمد اور محمد پر برکتیں نازل فرما یعنی نعمتوں میں اضافہ کر نعمتوں میں اضافہ کر اور یہ اضافہ مسلسل کرتا جا قیامت تک اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے تو برکت کے اندر ایک تو بڑھوتری اضافہ داخل ہے دوسرے اس کے اندر استقلال استمرار اور دوام داخل ہے اس لیے کہ عربی کا محاورہ ہے جملہ ہے عربی کا برکل بعیر اونٹ بیٹھ گیا اب بتائیے اونٹ جب بیٹھ جائے تو بیٹھنا یہ استقرار ہے استقرار کی دلیل ہے گویا برکا اونٹ کے بیٹھنے کو بولتے ہیں اسی برکا سے یہ لفظ برکت آیا ہے تو ایک تو برکت کا مطلب ہوتا ہے اضافہ جو نعمت دی گئی اس کے اندر اضافہ اور دوسرے یہ اضافہ مسلسل ہوتا رہے تو آپ جب کسی کو برکت کی دعا دیتے کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے اے اللہ تیری اولاد میں برکت دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اے اللہ یہ جو مال کی نعمت تو نے دی ہے اس نعمت کو بڑھا اور بڑھا ہی نہ بلکہ مسلسل بڑھاتا رہے یہ دو چیزیں میں برکت یہ ہے برکت کا مفہوم تو دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو روپیہ پیسہ اصل نہیں ہے اولاد اصل نہیں برکت اصل ہے اور برکت کسے کہتے ہیں نعمت میں اضافہ نیز مسلسل اضافہ تو اور برکت کب حاصل ہوگی دو اسباب ہیں اس کے ایک تو ایمان دوسرے تقوا ولو ان کو لفتحنا علیہم برکات یا برکت کی تفسیر یوں کر لو کہ کم مادی وسائل میں کم مادی وسائل میں کم مادی ذرائع مادی ذرائع کم ہوں کم مادی ذرائع سے چیز حاصل ہو اور آدمی کا دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائے اگر اسے ایک ہزار روپیہ مل گیا اور اس کا دل مطمئن ہو گیا تو بولو یہ بہتر ہے یا ایک آدمی کو ایک کروڑ روپیہ مل گیا اسے رات میں سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینے پڑے وہ بہتر ہے تو اصل چیز ہے دل کا مطمئن ہو جانا یہ بھی برکت کی حقیقت میں داخل ہے نعمت میں اضافہ مسلسل اضافہ نیز قلب میں اطمینان یہ تین باتیں برکت کی حقیقت میں داخل ہیں اور یہ دونوں کب حاصل ہوں گے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آگے فرمایا گیا کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے تو ایسے وقت میں آتا ہے جو غفلت کا وقت ہوتا ہے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا باسنا بیاتم نائمون آگے فرمایا گیا اب امینا سونے کا ٹائم غفلت کا ٹائم ہوتا ہے ہاں؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی کرسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ تو نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا الحیوم سنت ولا نوم اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے اس لیے کہ اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور آدمی سو جائے نوم یا غفلت کی انتہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے تو نوم یہ غفلت کی انتہا ہے آدمی سو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں وہ تو مورتے کی طرح پڑا ہوا ہے تو جب آدمی سویا رہتا ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے بتائیے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے اس کو تو نیند کی حالت میں آتا ہے سخت غفلت کی حالت میں آتا ہے عذاب اور بچنے کا اسے موقع نہیں دیا جاتا اور دوسرے یا تو دن میں جب آتا ہے یہ تو رات میں آئے تو سوئے رہتے وہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے اور اگر دن کے اندر آئے تو کھیل میں مشغول رہتے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی والی بال کھیل رہا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے کوئی جوا کھیل رہا ہے کھیل رہے ہیں کھیل کے وقت آتا ہے اور کھیل میں بھی آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں بھی جب دن کے اندر اداب آتا ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا کوئی آدمی بچ نہیں پاتا ہے پوری پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے ایک آدمی زندہ نہیں بچتا ہے اس کے بعد ایک اصول بتایا جا رہا بہت پیارا اصول ہے کہ قلوب فرین ایسے اللہ تبارک انکار کرنے والے کافروں کے قلوب کے اوپر مہر لگا دیتا ہے تب پرمانے مہر کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے یہ قانون فطرت ہے اللہ کا کہ جب کوئی قوم ہدایت قبول نہیں کرتی اور اپنے آپ کو بھلاوے میں رکھتی ہے تو ایسی قوم کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا جاتا ہے جیسے کوئی شخص اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو آفتاب عالم تب کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی ظاہر ہے جو آدمی اپنی آنکھیں بند کر لے اسے کیا معلوم کہ سورج چمک رہا ہے اس کی یہ حرکت آنکھوں کا بند کر لینا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی ایسے ہی ہدایت بھی ایک روشنی ہے اگر آدمی اپنے دل کی آنکھوں کو بند کر لے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی کی کوئی کرن ہدایت کی کوئی کرن اس کے قلب تک نہیں پہنچ سکتی جیسے کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو آفتاب عالم تاب کی کوئی کرن اس کے قلب تک اس کی آنکھ تک نہیں پہنچ سکتی یہ اللہ کا اصول ہے قانون فطرت ہے اس کے بعد موسا علیہ السلام اور فرعون کی جانب سے آئے ہوئے جادوگروں کا مقابلہ ذکر کیا جا رہا ہے جادوگر آتے ہیں ایک میکات معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر یہ مقابلہ ہوگا جگہ بتا دی جاتی ہے اس جگہ پر مقابلہ ہوگا کیسے ہوگا ایک طرف موسا رہیں گے علیہ السلام و تسلیم دوسری طرف دور دور سے آئے ہوئے فرعون کی حکومت کے جادوگر رہیں گے جادوگر آ گئے موسا علیہ السلام میدان میں آ گئے جادوگر پہلے فرعون کے پاس آتے ہیں عالم پنا ایک بات کہنی ہے بولے بولو ان ان لنا نحن الغالبین اگر ہم موسا کے اوپر غالب آ گئے تو پیسے اسے ملیں گے دیکھو پیسے کی بات کر رہے ہیں پیسے ویسے ملیں گے ارے کب پیسوں کی بات کرتے ہو مقرب بنا دیے جاؤ گے لمین المقربین تمہیں دربار کا خاص آدمی بنا لیا جائے گا یہ تمہاری فتح نہیں پوری حکومت کی فتح ہے معمولی بات نہیں ہے تو آئے تو پہلے پیسوں کی بات کرنے لگے اچھا۔ اب موسا کے سامنے آئے یہ تو فرون سے بات ہوئی جادوگروں کی اب جادوگروں کی بات حضرت موسا سے ہو رہی ہے کہا کہ پہلے ہم ڈالیں کہ تو ڈال رہا ہے ہم اپنا کرتب دکھائیں ہم اپنا جادو پیش کریں یا تو اپنے کرتب دکھائے گا حضرت موسا نے کہا کالا الخو پہل تم ہی کرو تم ہی ڈالو کیا ڈالنا ہے تم کو انہوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالنی شروع کی اور رسیاں جیسے ہی زمین کے اوپر گری موسا علیہ السلام کو ایسا لگا یو خیلو لئی اور جتنے بیٹھنے والے لوگ تھے سب کو ایسا لگا جیسے رسیاں سانپ بن کر کے حضرت موسا کی طرف بڑھ رہی ہیں حضرت موسا گھبرا گئے اس لیے کہ ان کو بھی دکھ رہا تھا کہ یہ سانپ میری طرف آ رہے ہیں کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں ڈر گئے ہو نفسی خیفتم موسا کے اندر یہ جملہ ہے حضرت موسا علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے ارے تو سب سانپ آ رہے ہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ڈنڈا ہے ڈنڈا جانو ڈنڈا بتاؤ اس کی حقیقت تھوڑا ڈیپ میں اتر کے ڈیپ میں اترتا ہوں ڈنڈا جو ہاتھ میں رہتا ہے ڈیپ میں کیسے اترتے معلوم ہے ایسے اترتا ہوں میں ڈیپ میں بہترین رہبر ہے نہ اس کے آنکھ ہے اندھا ہے ڈنڈا ڈنڈا اندھا ہے آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے جان نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ڈنڈے کو اندھے کا رہبر بنا دیتا ہے یہ ہے لاٹھی رہبر ہے اس کی اللہ تعالی اس بے جان کو بے آنکھوں والی شے کو غیر جاندار شے کو انسان کا رہبر بنا دیتا ہے یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے ڈنڈا یہاں دیکھو نشیب ہے یہاں فراز ہے داہنی طرف مڑ جاؤ بائیں طرف مڑ جاؤ ڈنڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا رہبر بنا دیتا ہے اب یہاں اب اس ڈنڈے کا کرشمہ دیکھو جو کبھی انسان کا رہبر بن جاتا ہے اللہ اس کو رہبر بنا دیتا ہے انسان کا یہاں فرمایا گیا دیکھتا کیا ہے ڈال تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے حکم ہو گیا اوپر سے فالقا موسا آسا ہو فیضا فی مبین جیسے ہی موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر ڈالی بہت بڑا اصدہ بن گیا اب یہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ آ رہے ہیں نا یہ بڑا سانپ اور اس سانپ نے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا کسی سانپ کا پتا نہیں رہا تھوڑی دیر میں سارے سانپ میدان سے غائب سب کو یہ بڑا اژدہا جس کو سوبان کہتے ہیں عربی میں نگل گیا تعلیم کیا دی گئی ہے مسلمانوں کو کہتے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس مادی ذرائع نہیں ہیں یہ سامان تیار کرو وہ سامان تیار کرو نا اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ قائم کر لو تو یہاں لاٹھی ہی شکست دینے کے لیے کافی ہے ڈنڈا ہی شکست دینے کے لیے کافی ہے تم اللہ والے تو بن جاؤ لوہے کا ٹکڑا دیکھا آپ نے لوہے کا ٹکڑا جس کو ہم ہیٹر بولتے ہیں ہیٹر گرم کرنے والا پانی کو گرم کرنے والا بازار سے لاؤ ہیٹر کو ایک بچے کو دے دو ہاتھ میں پکڑ لے گا لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو ذرا کرنٹ کے ساتھ مربوط کر دو ساکٹ میں لگا دو تو بچہ تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا کیوں وہی لوہے کا ٹکڑا جو بچہ ہاتھ میں لے کر کھیل رہا تھا کھیل سکتا تھا اب اس کے قریب ہاتھی کیوں نہیں جا سکتا اس وجہ سے کہ اب اس لوہے کا تعلق کرنٹ سے ہو گیا ہے ایسے ہی وہ ڈنڈا ایک معمولی ڈنڈا تھا جس سے حضرت موسا علیہ السلام بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑا کرتے تھے چھوٹے موٹے اور کام لے لیا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ان کا ربط ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوٹے کو اس لاٹھی کو اسدا بنا دیا جو جادوگروں کے سارے تام جھام کو نکل گیا یہ منظر جادوگروں نے دیکھا اب دیکھیے ایک ہی موجودہ دیکھا ہے جادوگروں نے سب کے سب سجدے میں گر گئے فول کی ساجدین لینے کے دینے پڑ گئے یہاں جن کو بلایا گیا تھا مدد کے لیے وہی مصیبت بن گئے فرعون کے لیے فرونی حکومت کے لیے فول کی ساجدین کالو امنت رب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ایک ہی موجودہ دیکھا اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ہم لوگوں نے جو چھوڑا ہے یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں یہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے وہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں لکڑی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے لاٹھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے لاٹھی سانپ نہیں بنی ڈنڈے سانپ نہیں بنے رسیاں سانپ نہیں بنی بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو مسرور کر دیا گیا تھا لوگوں کی آنکھوں کو اور دماغ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں یہ لکڑیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں لیکن یہاں یہ لاٹھی موسا علیہ السلام کی حقیقت میں ازدہ بن گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا وہ جھوٹ ہے اور موسا نے جو پیش کیا وہ سچ ہے وہ حقیقت ہے اتنا تو پہچاننے کا شعور تھا ان کے اندر فوراً ایمان لے آئے فرون نے دیکھا ہے تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہا کہ جانتے ہو موسا سے مل گئے ہو ہمیں معلوم تھا مل جاؤ گے تم اب تمہیں بڑی خوفناک سزا دوں گا ایک ہاتھ کاٹوں گا اس کے خلاف دایا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ لوں گا بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایا پیر کاٹ لوں گا اور تم کو کھجور کے درختوں کے اوپر سولی دے دوں گا سامنے ٹارچر کا بھی خیال ہے کتنا خطرناک ٹارچر ہے اس سے زیادہ خطرناک ٹارچر کیا ہو سکتا ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں پیر کاٹ دیے جائیں اور پھر اس کے بعد سولی دے دی جائے جسمانی تعزیبوں کا خیال بھی ان کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے موت بھی سامنے مڈلا رہی ہے لیکن انہوں نے کہا اب ہم نے جو دین قبول کر لیا ہے اب اس دین سے ہم پھرنے والے نہیں توحید جو ہم نے اختیار کر لیا توحید سے ہم روگردانی کرنے والے نہیں چاہے جو بھی تو کر گزرے ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہر قسم کا ٹارچر سہنے کے لیے تیار تجھے جو کرنا ہو کر لے آئے تھے تو مال کی فکر تھی آئے تھے تو مال کی فکر تھی اور جب توحید آ گئی دل کے اندر تو اب مالو زر تو درکنار جان کی بھی پرواہ نہیں رہی نتیجہ کیا نکلا اگر انسان کے دل میں توحید اور ایمان ہے تو دنیا میں اس سے عظیم شے کوئی نہیں اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو اس سے نیچی اور غلیظ چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں یہ نتیجہ نکلا اگر انسان کے دل میں توحید آ جائے تو اس انسان سے بلند چیز کوئی نہیں اور جس شخص کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو اس سے غلیظ اور اس سے پست چیز دنیا کے اندر نہیں اب میں آج جادو کے اوپر بحث کرنا چاہ رہے جادو کیا ہوتا ہے جادو کب سے ہے سورہ داریات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا ساہرون اور مجنون یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے جتنے بھی رسول آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم اس زمین کے اوپر آئے ہیں ساتھ میں شیطان آیا ہے تب سے جادو دنیا میں موجود ہے یہ جادو کی تاریخ ہے جادو کب سے ہے جادو کی ہسٹری ہے جو ہسٹری قرآن نے سور زاریات کے اندر بیان کی ہے ماتا من قبل رسول اللہ و مجنون سور زاریات کیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا تو اس رسول کی قوم نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے اس کا مطلب جب سے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ زمین پر جاری ہوا شہر تبھی سے ہے یہ ہے شہر کی ہسٹری اور جادو کی ہسٹری کوئی پوچھے کہ جادو کب سے بولو جب سے آدم دنیا میں آئے تب سے جادو ہے اچھا جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جیسے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے ایسے ہی جادو کے اندر برے اثر ڈال دیے ہیں جس نے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے اور زہر نقصان دہ زہر اثر ہے ایسے ہی اللہ ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جس کے اثرات مضر ہیں جیسے بچھو کے اندر جو زہر ہے اس کے اثرات مضر ہیں اور زہر اللہ ہی نے ڈالا ہے ایسے ہی جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے یہ اثرات مضر ہوتے لوگوں کے لیے تو اثر اللہ ہی نے ڈالا ہے جادو میں اچھا کوئی جادوگر جادو کرے تو بغیر اللہ کے حکم کے جادو کا اثر پہنچ جائے گا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا نا پہلے پارے میں فرمایا گیا وما من احد الا اللہ جادو کے ذریعے جادوگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو کی ہسٹری معلوم ہوئی جادو کے اندر اثر کس نے رکھا یہ بھی معلوم ہوا اللہ نے رکھا ہے اچھا اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے بے عزن اللہ ہوتا ہے نہیں تو جادو جادوگر کرتا رہے اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوتا تین باتیں معلوم ہوں اچھا۔ چوتھا سوال جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کوئی جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو اثر کہاں ہوتا ہے جواب ایک اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر دل کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے یہ سب ثابت ہے یہ سب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن آسم اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا آپ کا بدن متاثر ہو گیا تھا آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی گویا جادو کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے اچھا جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے کیسے یو خیلوئل خیال ہوتا تھا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں صاف ہیں خیال کے اوپر قوت متخیلہ کے اوپر اثر پڑا اس کا مطلب انسان کے دماغ کے اوپر انسان کے خیالات کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لکڑی کو صاف سمجھنے لگتا ہے نا قرآن نے بتایا کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے جادو کا اثر خیال کے اوپر ہوتا ہے لکڑی کو اور رسی کو صاف سمجھ لیتا ہے اثر نہیں ہوا تو لکڑی کو رسی کو سانپ کیسے سمجھا اس نے تو ایک تو بدن کے اوپر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا اور دوسرے دماغ کے اوپر اثر ہوا جیسا کہ موسا علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہے کہ سب کو خیال ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں لکڑیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں اور ایک اثر ہوتا ہے آنکھ کے اوپر وہ بھی یہی بتایا گیا سہارو الناس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا تھا آئن یہ عین کی جمع ہے عین مانے آنکھ جمع آئن ان کے آنکھوں کو سہر زدہ کر دیا گیا تھا